چھ ضروری نعمتوں کا سوال مغفلی اللہ مرحمنی اللہ مہدنی اللہ سددنی اللہ عافنی اللہ ظكى یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے یا اللہ مجھ پر رحم فرمائیے یا اللہ مجھے ہدایت دیجئے یا اللہ مجھے سیدھا رکھیے یا اللہ مجھے عافیت عطا فرمائیے یا اللہ مجھے رزق عطا فرمائیے یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے